اے پیغمبر ان لوگوں سے کہو کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے بصیرت کے سامان پہنچ چکے ہیں اب جو شخص آنکھیں کھول کر دیکھے گا وہ اپنا ہی بھلا کرے گا اور جو شخص اندھا بن جائے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا اور مجھے تمہاری حفاظت کی ذمہ داری نہیں سونپی گئی ہے